حج اور جہاد میں مناسبت حج اسلام کے محکم اور قطعی فرائض میں سے ایک فریضہ ہے یہ زندگی میں ایک بار فرض ہوتا ہے جب اس کی شرائط پائی جائیں اور سال میں ایک مرتبہ ادا ہوتا ہے جس جس مسلمان کا حج مقبول ہو جائے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور حاجی اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں حج کے اس فریضے کے جہاد کے فریضے کے ساتھ بہت مشابہت ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات نے اسے تفصیل سے بیان فرمایا ہے جہاد کی طرح حج میں بھی ہجرت ہے جہاد کی طرح حج میں بھی مال کی قربانی ہے جہاد کی طرح حج میں بھی بھاگ دوڑ اور تھکاوٹ ہے جہاد کی طرح حج میں بھی دشمنوں کو مارنا ہے جہاد کی طرح حج میں بھی خون بہانا ہے جہاد کی طرح حج میں بھی محبوب کی خاطر سب کچھ چھوڑنا ہے اور بھی بہت سی مشابہتیں ان دونوں فریضوں کے درمیان ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ حج جہاد نے حج کا راستہ صاف کیا آبۃ اللہ مشرقوں کے قبضے میں تھا جہاد نے اسے آزاد کرایا تب حج فرض ہوا اور اس کا راستہ صاف ہوا اور پھر حج کے حج نے جہاد کو ترقی دی مسلمانوں کے خلفاء حج میں حاضر ہوتے تھے اور حج کے فوراً بعد اسلامی لشکروں کو ترتیب دے کر دنیا بھر کے محاذوں کی طرف بھیجتے تھے ابھی کچھ عرصہ پہلے مجاہدین کے ایک امام شیخ احمد یاسین شہید رحمۃ اللہ علیہ حج کے موقع پر مینا میں ایک بڑے مجمع سے خطاب کر رہے تھے میں نے وہ تصویر دیکھی تو مجھے حج اور جہاد کا پرانا لازوال تعلق یاد آ گیا دوسرے کی طرف سے حج حضرت ابی رضین عقیلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد بہت بوڑھے ہو چکے ہیں وہ حج اور عمرے کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ ہی سوار ہو سکتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والد کی طرف سے آپ حج اور عمرہ کرو